ابو بردہ بن ابی موسا شری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اور یزید بن ابی کفشہ ایک سفر میں اکٹھے ہو گئے یزید تو سفر میں روزے رکھتا تھا سیدنا ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا میں نے سیدنا ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ کو کئی بار یہ بیان کرتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو اسے اتنا ہی اجر ملتا رہتا ہے جتنا اجر اسے اس عمل کا ملتا تھا جو وہ اقامت اور صحت کی حالت میں کرتا تھا حدیث نمبر اڑتیس سو ترانوے مسنت احمد